لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم

یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے نہ جائیں میری اس خندہ لبی پر دیکھنے والے کہ لب پر زخم کے بھی تو ہنسی معلوم ہوتی ہے اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے صدر مجلس استاد محترم حضرت اقدس مولانا مفتی جمیل احمد خان صاحب شہدا غازی بابا مدثر شہید شاہ زیب شہید کے خوش قسمت والدین محترم معزز اور مکرم حضرات علماء کرام گجرا والا کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں میری عزت ماں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں چند باتیں عرض کرنے سے پہلے ایک دو گزارشات ہیں آپ حضرات سے اگر آپ حضرات نے مان لی تو بیان ہوتا رہے گا انشاءاللہ نہ مانی تو آپ کا اپنا رستہ ہوگا ہمارا اپنا رستہ ہوگا پہلی گزارش یہ ہے کہ دن حضرات کو بہت نیند آ رہی ہو رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے تو وہ حضرات مجمع سے تشریف لے جائیں سو جائیں ہم ان کے پیچھے اثال ثواب کر دیں گے ان کو انشاءاللہ اللہ دوسری گزارش یہ ہے کہ جو حضرات چاہتے ہیں کہ اس شہدا کی اس پیاری مجلس میں جس میں شہدا کا پیغام سنایا جائے گا دیکھیں چاروں طرف فرشتوں نے مجلس گھیری ہوئی ہے اللہ پاک کی خصوصی رحمت نازل ہو رہی ہے تو آپ حضرات جو کھڑے ہیں وہ فوراً بیٹھ جائیں تاکہ آپ بھی اس رحمت کا حصہ بن سکیں اگر ایک آدمی بھی کھڑا نظر آئے گا تو بیان شروع نہیں ہو سکے گا البتہ بیان کے دوران آپ کو انشاءاللہ اٹھنے کی توفیق ملے گی جو حضرات مسلمان ہیں کلمہ پڑے ہوئے ہیں جہاد کی بات سننا چاہتے ہیں وہ تشریف رکھیں انشاءاللہ سب کو ہر چیز نظر آئے گی تیسری گزارش رجب کے مہینے کے آخری دن ہیں شابان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کا انتظار رہتا تھا رمضان برکتوں رحمتوں آزادیوں والا مہینہ ہے اللہ کے نبی اس کے انتظار میں رجب کے مہینے سے ایک دعا پڑھا کرتے تھے تاکہ اللہ پاک رجب اور شابان کی برکتیں عطا فرما دیں اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب ہو جائے تو آپ میرے ساتھ مل کے وہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ ہمیں ایک دعا پڑھنے کا اجر ملے گا ایک حدیث پڑھنے کا اجر ملے گا اور اس طرح ہماری مجلس کی برکتیں دوبالا ہو جائیں گی تیار ہیں سارے انشاءاللہ تو میرے ساتھ پڑھیں اللہ زور سے پڑھیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبانہ وبلغنا رمضانہ یا اللہ رجب شعبان میں برکت عطا فرما رمضان کے پیارے مہینے تک پہنچا تاکہ شیطان باندھا جائے روح القدس زمین پر آئے ایڈوانی کا منہ کالا ہو جسونت سنگھ کی گردن نیچے ہو اور شہدائے بدر کی یادیں تازہ ہوں آسمان و زمین پر فرشتوں اور مجاہدین کا غلبہ ہو رمضان کا کیوں انتظار نہیں کریں گے رب کے لیے بھوکا رہنے کا پیاسا رہنے کا خنجر کھا کے تڑپنے کا تلواریں کھا کے زمین چاٹنے کا اور پھر چڑپ چڑپ کے رقص چڑھ کر کے رب سے وصال حاصل کرنے کا اور کفر پر موت اور بجلی بن کے گرنے کا مہینہ ہے اللہ رمضان جلدی دے ویسا رمضان جیسا رمضان تو مسلمانوں کو جب دیتا ہے مسلمان عید مناتے ہیں کافر ماتم کرتے ہیں ہماری آج کا یہ اجتماع نشان حق حق کا نشان چاروں طرف باطل پھیلا ہوا ہے ہر طرف گجرا والا میں نکل جاؤ باطل کی نشانیاں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں زمین روتی ہے آسمان بلکتا ہے فضائیں ماتم کرتی ہیں کہ مسلمان کو کیا ہو گیا سوائے باطل کے سوائے گناہوں کے سوائے گندگیوں کے اسے کچھ نظر نہیں آتا سڑکوں پر چلو بے پردہ عورتیں باطل کا نشان بن کے نظر آ رہی ہیں سڑکوں کے کنارے دیکھو سینماؤں کے بڑے بڑے بورڈ امت محمدیہ کا منہ چڑا رہے ہیں کہ تم آئے کس لیے تھے اور کر کیا رہے ہو ہوٹلوں میں جا کے دیکھو ٹی وی پر ناچ ہو رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے منی سینما مسلمانوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں نوجوانوں کو دیکھو سر سے لے کر باطل پاؤں تک باطل ہی باطل نظر آتا ہے بینکوں میں جا کر دیکھو سود کا باطل نظر آتا ہے تجارت کے بازار میں جا کے دیکھو وہاں ملاوٹ کا اور خوری کا اور کن کن ذخیرہ اندوزی کا اور کن کن چیزوں کا باطل نظر آتا ہے جا کے عدالتوں میں جا کے دیکھو ظلم کا باطل نظر آتا ہے رشوتوں کا باطل نظر آتا ہے محلوں میں جا کر دیکھو غربت چھسک رہی ہے غریب کے بچے کو اپنے بچے کے لیے دوائی نہیں ملتی مالدار کا کتا کمبل میں سو رہا ہے مکھن کھا رہا ہے دنیا کے اعلیٰ ترین انجیکشن لگا رہا ہے غریب کا بچہ ماں کی گود میں چسک چسک کے مر رہا ہے اور مالدار کے بچے کے علاج کے لیے یورپ اور امریکہ کے لیے خصوصی پروازیں بک کرائی جا رہی ہے حکومت کے احوالوں میں جا کے دیکھو جھوٹ کا باطل نظر آئے گا غیبت کا باطل نظر آئے گا بزدلی کا باطل نظر آئے گا شرارت کا باطل نظر آئے گا بعض مکانوں میں جھانک کے دیکھو تمہیں وہاں فہاشی اور بدچاری کا باطل نظر آئے گا مسلمان تمہیں ننگے نظر آئیں گے جو رب کے عذاب کو دعوت دیتے ہوئے چلتے ہیں جاؤ جس طرف بھی جاؤ باطل ہی باطل نظر آتا ہے کفر بگلے بجا رہا ہے واشنگٹن نیو یارک میں جشن ہے دلی اور بمبئی والے خوش ہیں کہ اب ہم سے کون لڑے گا مسلمان نوجوان نے گلے میں لاکٹ ڈال لیا ہے اپنے جسم پر جینس پہن لی ہے اپنے سر پہ شیطان کا گھوسلہ رکھ لیا ہے چہرے سے داڑھی ہٹا لی ہے سود یہ کھاتا ہے رشوت یہ کھاتا ہے بدکاری یہ کرتا ہے بزدلی یہ کرتا ہے اپنی بہنوں کے پیچھے سیٹیاں بچاتا ہوا یہ پھرتا ہے جھوٹ یہ بولتا ہے یہ یورپ کا پجاری کب جہاد کرے گا یہ امریکہ کا پجاری کس طرح جہاد کرے گا کسی عالم میں گجرا والا کے رقصوں پہ اعلان ہوتا ہے اور مسلمانوں ہم تمہیں حق کا نشان دکھاتے ہیں شیرا والا باغ میں آ جاؤ باطل کو چھوڑ اس حصار میں آ جاؤ جہاں تمہیں علماء کی زیارت ہوگی جہاں تمہیں کے شہدات کی زیارت ہوگی جہاں تمہیں کی زیارت ہوگی جہاں تمہیں مجاہدین کی زیارت ہوگی جہاں تمہیں بتایا جائے گا کہ دنیا کے سارے نوجوان خراب نہیں ہوگے دنیا والوں دنیا والوں کسی دھوکے میں مت رہنا ہمارے اندر غازی بابا موجود تھا جس نے آج اس دنیا کو چھوڑ کے محاذوں پہ وقت گزارا جو چھاونیوں میں شیر بن کے گھستا تھا جس نے انڈین آرمی کو دلیل و خار کر کے رکھ دیا جس نے بی ایس ایف کو نہ چلے چبوا دیے وہ جوان تھا عاشق نہیں بنا صرف رب کا عاشق بنا وہ جوان تھا بے حیا نہیں بنا حیا کا محافظ بنا وہ جوان تھا اپنے گھر کی قیمت نہیں بنا تاکہ محاذ جنگ کی دیمت بنا وہ جوان تھا اس نے کفر کے لیے اپنے سر کو نہیں چکایا بلکہ کفر کے سر کو اپنے سامنے جھکنے پہ مجبور کیا پھر وہ دن آیا ہاں جی بابا شہید ہو نصیب کے بچے سینما کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہیں نوجوانوں کیوں کھڑے ہو میری امت کے نوجوانوں سینما کے باہر کیوں کھڑے ہو ذرا اپنے کی مچھلیاں دیکھو ذرا اپنے ٹانگوں کی مضبوطی دیکھو ذرا اپنے آنکھوں کی چمک کو دیکھو کیوں کھڑے ہو کہاں ٹکٹ لینے کے لیے کھڑے ہیں کیا کرو گے ٹکٹ لے کے فلم دیکھیں گے کوئی عورت آئے گی اس کی پنڈلیاں دیکھ کر خوش ہوں گے نوجوان تو تو جنت دیکھ کر بھی رب سے اور چیزیں مانا کرتا تھا تو تو زمین پہ جب چلتا تھا تیرے پاؤں کی چاپ جنت میں سنائی دیا کرتی تھی تیری پاکیزگی کے تذکرے سوروں کے خیموں میں ہوا کرتے تھے آج تو سینما کے باہر لائن لگا کے کھڑا ہے بد نصیب والدین پریشان ہیں ان کے بچے گلیوں میں لڑائیاں کر رہے ہیں اور ایسی گندی زندگی گزار رہے ہیں سوائے چند لڑکیوں اور لڑکوں کے انہیں گلی کا کتا بھی نہیں پہچانتا مگر صادقہ باد کا وہ مکان جس سے غازی بابا نکلا انڈیا جس سے ساری دنیا ڈرتی ہے رب کی قدم کھا کے کہتا ہوں غازی بابا سے ڈرا کرتا تھا ایڈوانی جس کے نیچے انڈیا کی تیرہ لاکھ سوج ہے وہ ساری فوج ایڈوانی سے ڈرتی ہے ایڈوانی غازی بابا سے ڈرا کرتا تھا واجپئی جس کے پاس سولہ لاکھ سے زیادہ آرمی نیوی اور ایئر فورس ہے جس کا حکم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں چلتا ہے بابا کلام اسے حفظ ہو چکا تھا روزانہ پوچھتا تھا اس کا خاتمہ ہوا کہ نہیں ہوا وہ دنیا سے گیا کہ نہیں گیا انڈین آرمی جسے اپنی طاقت کا ناز ہے جس نے کہا کہ ہم نے اکانوے ہزار فوجیوں کو ہاتھ پیچھے بجا دیے تھے غازی بابا کے نام سے کافا چلتی تھی کیا تھا ایک سال کا باپ کا نوجوان سری نگر کی مائیں اسے دعائیں دے رہی ہیں پہلے اسے راج دلاری اپنا راج دلارا مان رہی ہے کسی کو وہ واقعہ کب بھولے گا انڈیا کے ایک مشہور ایک, ایک بڑے مشہور برگیڈیئر نے کشمیر کے اس محلے پہ چھاپا مارا جہاں غازی بابا جیسے شہر کی کچھار تھی جہاں پناہ لیتا تھا وہاں کی عورتوں مردوں کو جمع کیا اور کہا دیکھو مجھے پتا ہے غازی بابا اس محلے میں ہے نکال کے میرے حوالے کر دو پھر ڈوزر چلا دوں گا ورنہ تمہاری عورتوں کو اٹھا کے لے جاؤں گا کشمیری واپس گئے غازی بابا نے کہا میں خود کو پیش کرتا ہوں لڑائی کے لیے نکلتا ہوں انہوں نے کہا ہو نہیں سکتا بیٹے ہماری جانیں پہلے کٹیں گی تجھ تک گولی بار میں پہنچی تھی یہ اعتبار غازی بابا کو اپنی ماؤں بہنوں میں کیسے حاصل ہوا کس طرح سے حاصل ہوا تو غازی بابا جس سے انڈیا چلتا رہا پھر شہید ہوا دنیا نے کہا غازی بابا مر گیا مگر ایک ہفتے کے بعد جب ان کے بڑے جنرل کو کیا کرے کی ٹاپ رہی تھی پورے انڈیا اعلان ہو رہا تھا غازی بابا کے انتقام کی پہلی اینٹ رکھی جا چکی ہے ابھی آگے دیکھنا ابھی آگے دیکھنا کیا کیا ہوتا ہے آپ حضرات اس والد کی زیارت کرنا چاہیں گے جس کے گھر میں اس جرنل نے اس امت کے عظیم جرنیل نے جنم لیا چاہیں گے زیارت کرنا کیا آپ اس حق کے نشان کو دیکھنا چاہیں گے جہاں سے وہ شخص نکلا جسے قیامت کے دن رسول کریم سینے سے لگائیں گے انشاءاللہ اس لیے کہ امت مسلمہ کی لاج رکھی ہے جس نے ماؤں بہنوں کا تحفظ کیا ہے وہ ذرا کیسے سنو جن کیسٹوں میں غازی بابا گرج گرج کے انڈین آرمی کے کیمپوں میں داخل ہوتا ہے اور حضرت ابو دجانا اور حضرت کی طرح کہتا ہے دیکھو تو صحیح کون آ رہا ہے اور گولیوں کی گھن گرج کے بیچ میں گولیوں کی گھن گرج کے بیچ میں وہ نغمے گاتا ہے نظم آزادی والے جہاد والے نظمے کا ہے پرواہ پر نہیں کرتا جس کو بیسیوں بشارتے نصیب ہوئی جس کو درجنوں وقت محبت کے بوتے ملے جس کی کمر پہ گولیاں سینے پہ گولیاں رانوں پہ گولیاں لگی جو بارہ زخمی ہوا پھر کھڑا ہو گیا جس کی شہادت میں مٹھائیاں بانٹی گئی مگر وہ دوبارہ زندہ نکلا جس نے کئی دفعہ موت کی آنکھوں میں آگ ڈالا اور پھر موت کو چھکا دے کے دشمن پہ مسلط کر کے باہر آ گیا جس کے پیچھے موت لیلا کی طرح دیوانی ہو کے پھرتی تھی اسے پکارتی تھی جو موت کے پیچھے مجرو کی طرح خود دوڑتا تھا جو شہادت بھول چکا تھا جو قدم بھول چکا تھا جو دنیا بھول چکا تھا آج دنیا میں اگر اسلام زندہ ہے انہی نوجوانوں کی برکت سے زندہ ہے آج قرآن کو عروج حاصل ہے انہی نوجوانوں کے عمل کی وجہ سے دنیا ماننے کو تیار ہے میں غازی بابا کے والد سے اور مدثر شہید کے والد سے درخواست کروں گا وہ کھڑے ہوں گے ہم سب بھی کھڑے ہو کر ان کی زیارت کریں گے حضرت مفتی جمیل خان صاحب اور دوسرے علماء ان کی دستار بندی کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہمارا جلسہ اسی طرح رات بھر چلتا رہے گا شہدا کے بارے کھڑے ہو کے اپنی زیارت کروائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ آپ سارے غازی بابا کی طرح ان کے بیٹے ہیں کہ نہیں ہیں کہیں بابا جی کو ہم سب آپ کے جوان بیٹے ہیں اب ان کی دستار بندی کی جائے گی کیسا پرنور مرکز ہے کیسا کیسا زبردست قسم کا منظر ہے اللہ پاک سب کے والدین کو ایسی شہادت نصیب فرمائے حضرت علماء سے گزارش ہے حضرت مولانا مفتی جمیل خان صاحب مولانا طلحہ رحمانی صاحب مولانا ریاض خان صاحب سواتی حضرت مولانا احسان اللہ صاحب حضرت مولانا قاری عمر فاروق صاحب اور جو باقی اکابر علماء بیٹھے ہیں وہ ان کی سرپرستی کریں گے اور آپ بالحانہ ناروں کے ذریعے کفر کو چندان شکن پیغام دیں گے انشاءاللہ اللہ زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ زندہ ہے ہے کفر کی موت کا پیغام غازی بابا زندہ ہے جلدی سے تشریف رکھیں خاموشی کے ساتھ اللہ میرے بھائی اور مسلمان بزرگوں دو چیزوں کی فکر مجھے اپنے دل میں اور آپ حضرات کو اپنے دل میں پیدا کرنی ہوگی اور اگر اللہ پاک نے ہماری سوچ کو ٹھیک فرما دیا میرے اور آپ کا دل کا قبلہ درست ہو گیا ہمیں سراط مستقیم کی شاہراہ مل گئی تو پھر ہماری یہ دکھ بھری زندگی ختم ہوتے ہی خوشیوں مسرتوں اور مستیوں والی زندگی شروع ہو جائے گی جس میں لذتیں ہوں گی پہلی گزارش یہ ہے کہ پچھلی صدی میں ایک شخص آیا اس شخص کو دنیا کے غلیظ ترین بدترین بدبودار اور ناپاک متاثر انگریزوں نے کھڑا کیا انگریز نے جتنا اسلام پر ظلم ڈھایا ہے جتنا مسلمان پر ظلم ڈھایا ہے جتنا اسلامی اقدار پر ظلم ڈھایا ہے کسی قوم نے نہیں ڈھایا اس لیے ہماری نظروں میں انگریز کتے سے زیادہ ناپاک ہے خنزیر سے زیادہ بے حیا ہے گدے سے زیادہ بے وقوف ہے بھیڑیے سے زیادہ ظالم ہے کوئی انگریز کی شکل کو اچھا سمجھتا ہو تو سمجھتا ہو جس کی آنکھوں میں محمد عربی جب مگا رہا ہو وہ انگریز کی شکل پہ لانت بھیجنا بھی گوارا نہیں کرتا انگریز کے کپڑوں پہ تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا انگریز کی تہذیب پر پیشاب کرنا بھی گوارا نہیں کرتا انگریز ناپاک ہے نجس ہے زمینہ ہے صرف رنگ کا گورا اندر سے بری طرح کالا ہے اس نے پچھلی صدی میں ایک مرسوس کو کھڑا کیا ایک ملعون کو کھڑا کیا ایک اجزاد کو کھڑا کیا ایک خبیص کو کھڑا کیا ایک بدادم کو کھڑا کیا جس کی ایک آنکھ کہانی تھی جس کے دماغ میں فطور تھا جس کی شکل دیکھنے کے قابل نہیں تھی جس کی طبیعت بے حیا تھی جس کا انداز دنیا میں سب سے بیکار انداز تھا جسے سنجیدہ انسان نہیں کہا جا سکتا اسے کہا کہ تو مجدد کا دعویٰ کر تو محدت ہونے کا دعویٰ کر تو مسیح ہونے کا دعویٰ کر تو نبی ہونے کا دعویٰ کر یہ قوم جو آج مزاروں پہ سجدے کر رہی ہے یہ قوم جو حضرت نور کی قربانیاں پھول چکی ہے کہ کس طرح مارے کھا کھا کر کامیاب ہوئے یہ قوم جو ابراہیم خلیل اللہ کی تنہائی بھول چکی ہے ان کا آپ میں چلنا بھول چکی ہے یہ قوم جو آج مرادیں پوری کرانے کے لیے مری جا رہی ہے یہ قوم جس نے قبر آخرت کو بھلا دیا ہے اس قوم کے سامنے تو کھڑے ہو کر کہا تو کھڑے ہو کر کہہ دے میں نبی ہوں میں دلی نبی ہوں میں بروزی نبی ہوں اس بدبخت نے دعویٰ کیا اور دعویٰ کرنے کے بعد کہا مسلمانوں میں اس لیے آیا ہو تم جہاد کو چھوڑ اور ان گالیاں دینے کو فخر سمجھتا ہوں عبادت سمجھتا ہوں خدا کی قدم تو میرے سامنے ہوتا میں تیری گردن کا خون پینا بھی شہادت سمجھتا تیرے چوٹے کرنا بھی شہادت سمجھتا تو نے میرے نبی کو معمولی سمجھا تو نے میرے نبی کی ختم نبوت کی چادر سے ڈالا اور غریب تیرے اوپر نفرت کر کے تھوکنا میں سعادت سمجھتا ہوں تیرے پیروکار ہمیں جیل کروا سکتے ہیں پہ جا سکتے ہیں ہمارے ہوٹوں سے پودے کوتر کا پیارا تو نہیں چھین سکتے ہمارے پریشانیوں سے رب کا سجدہ تو نہیں چھین سکتے ہمارے ہوٹوں سے نبی کے قدموں کے وہ پودے تو نہیں چھین سکتے جو ہم اپنے رب سے قیامت کے دن مانگیں گے مانگیں گے مانگیں گے اپنے نبی کے پاؤں کے پودے مانگیں گے اپنے نبی کے پاؤں کے جوتے کے خاک کے پودے مانگیں گے اپنے نبی کی راہ گزر کے پودے مانگیں گے تم ہمیں محمد عربی سے کاٹنے والے ہو حکمرانوں نبی تمہارے بھی نبی ہے ہم سب کے نبی ہے کتنے پیارے نبی ہے کتنی شفقت والے نبی ہے میرا اور تمہارا ان کے بغیر ہے ایک اور ہمارے پاس اور کوئی سہارا کیا ہے اس نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جس نے اس کے لیے ہمارے دل میں نرمی آ جائے اس کے لیے ہماری زبان پہ نرمی آ جائے نہیں اللہ کی قسم نہیں موت آ سکتی ہے ختم نبوت میں سودا نہیں ہو سکتا اور پھر میرے نبی ستائیس مرتبہ جنگوں میں نکلے ملعون نے نبی کی شان گھٹانے کے لیے کہا کہ نبی کا جہاد چھوٹا جہاد ہے گھر بیٹھ کے پیو بڑھ کر کھاؤ بڑا جہاد ہے نہیں ظالم نہیں اپنے خون کے ٹکڑے کرا کے بھی فدائی کاروائیوں کے چال بچھا کے بھی بتاتے رہیں گے اصلی جہاد وہی ہے جو آقا نے قدر میں کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر رہنما میرے محترم دوستو یاد رکھنا میری اس بات کو یاد رکھنا میں رب کو گواہ بنا کے بتا رہا ہوں میں نے جیل کی راتوں میں تنہائیوں میں ساری ساری رات اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ جہاد کی آیتیں ہوئے گزاری ہے صرف اس وجہ سے صرف اس وجہ سے کہ میرے نبی کے جہاد کو چھوٹا کر کے لوگ میرے نبی کا قد چھوٹا کرنے کی نوز باللہ کوشش کر رہے ہیں لوگ میرے نبی کو پیچھا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ نبی کی بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ اس امت کو نہتا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ اس امت کے نوجوانوں کو کفر تر نقمہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے الحمدللہ اپنے اس رب کی توفیق سے جس نے ہمیں مسلمان بنایا عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی جہاد کی کتابیں سینے سے لگا کے کبھی بخاری کبھی ترمیدی کبھی مسلم کبھی اپنے ماجہ کبھی سنن ابی داؤد خدا کی قسم فخر نہیں کرتا میں کائنات کا سب سے چھوٹا اور حقیر انسان ہوں مگر میں اپنے نبی کو عہد میں زخمی دیکھوں اور پھر پاکستان میں یہ کہتے سنو کہ وہ تو چھوٹا جہاد ہے ہائے میرے نبی کا خون میرے نبی کا خون میرے نبی کا خون چھوٹے جہاد میں گر گیا نبی مسجد نبی چھوٹا جہاد کے لیے چھوڑ کے چلے گئے مجھے بخاری میں کوئی حدیث دکھا دو مجھے قرآن میں کوئی حدیث دکھا دو کہ میرے نبی کا جہاد چھوٹا جہاد ہے جو جہاد میں نہیں جاتا تھا نبی اس سے منہ پھیر لیتے تھے بائی کاٹ کر لیتے تھے اپنی ازواج کے کو ساتھ لے کر جاتے تھے نبی دنیا سے گئے آخری کام یہی تھا اسامہ کا لشکر جانے کو تیار تھا میرے نبی طرف طرف کہتے رہے جو جہاد نہیں کرے گا ڈھونڈتا رہا بکرا کو دیکھا سورہ آل عمران کو دیکھا سورہ نسا کو دیکھا حیران ہوتا گیا اللہ اس جہاد کو چھوٹا کہا جا رہا ہے جس کے لیے رکو کا رکو آتا ہے آیتوں کی آیتیں آتی ہیں سورتوں کی صورتیں آتی ہیں میں نے سمجھا تھا سو آیتیں ہوں گی پھر سمجھا پونے دو سو ہوں گی پھر سمجھا تین سو ہوں گی چار سو چوراسی آیتیں نکل آئی اس کے علاوہ بے شمار آیتوں کے اندر اشارے نکل آئے نبی کی زندگی کو دیکھا کوئی دو مہینے خالی نہیں گزرتے جب نبی لڑنے کے لیے نہ جایا کرتا ہوں طاقت کے توازن کی بات کرتا ہوں مسلحت پسند کہنے والوں بتاؤ نبی جب بدر کے میدان میں جا رہے تھے طاقت کا کیا توازن تھا نبی کے پاس صرف آٹھ تلواریں تھیں سامنے ایک ہزار تلواریں چمک رہی تھی آٹھ تلواریں ایک ہزار تلواروں سے ٹکرا رہی ہے کیا یہ میرے نبی کی طرف سے فدائی حملوں کا آغاز نہیں تھا وہی فدائی حملے جو آج فلسطین کے جہاد کی حفاظت کر رہے ہیں جو آج کشمیر کے جہاد کی حفاظت کر رہے ہیں جو قیامت تک جہاد کی حفاظت کرتے رہیں گے یاد رکھنا جو نبی کے جہاد چھوٹا جہاد کہے گا وہ مرزا قادیانی کی معاونت میں نے مرزا کی میں نے مرزا قادیانی ملون کے حوالوں میں دیکھا اس نے کہا بے فکر رہو میرے مریدوں ایک وقت آئے گا مسلمان خود ہی اتحاد کا انکار کرے میں نے عربی میں فارسی میں اردو میں اتنا لٹریچر پھیلا دیا ہے کہ اگر پچاس الماریاں بھری ہوئی تو بھر سکتی ایک زمانہ آئے گا میرے اس لٹریچر کے اثرات تم گلی کوچوں میں دیکھو گے یہ وہ ملعون شخص کہہ رہا ہے جس کے مقابلے میں آقا مدنی کہہ کر گئے تھے اللہ پر بھروسہ کر کے صدیق و فاروق کے چہرے دیکھ کے عثمان و علی کا مزاج دیکھ کے حضرت عثمان علی کی آپ نے پیسیوں پر برتبہ سنی ہوگی کتنے دن پیاسے رہے بھوکے رہے اقربا پروری کا الزام لگا کہ کس طرح سے ظالموں نے شہید کیا حضرت علی کی استقامت اللہ کے نبی فرما گئے لا تزال من امتی میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ یقاتلون علی الحق حق پر لڑتی رہے گی ظاہرین علی من ناواہ اپنے مخالفین پر غالب ہو کر رہے گی اپنے مخالفین پر اتنی غالب ہوگی کہ لوگ کہیں گے یہ مخالفوں کے خود ایجنٹ ہیں اسامہ خود امریکہ کا بندہ ہے اس لیے نہیں پکڑ رہا یہ دماغ میں نہیں آتا کہ جس رب نے سارے دور میں محمد عربی کی حفاظت فرمائی تھی مشرق سر پہ کھڑے تھے وہ رب جیسے کل موجود تھا ویسے آج موجود ہے اگر وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکتا ہے کوئی ایجنٹی نہیں تھی وہ شیخ اسامہ کی حفاظت کر سکتا ہے وہ ملا عمر کی حفاظت کر سکتا ہے وہ انڈیا کے قید و خدم میں سامنا کرنے والوں کی حفاظت کر سکتا ہے مگر کیا کروں میرے مسلمان کے دل پر کفر چھایا ہوا ہے دماغ پہ کفر چھایا ہوا ہے جس کو انٹرنیٹ پہ انگلی رکھنی آ گئی ہے وہ خود کو دنیا کا عقل مند ترین انسان سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے امریکہ ناقابل تصویر ہے وہ سمجھتا ہے انڈیا ناقابل تصویر ہے کوئی ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا سنو سنو اچھی طرح سے سنو میرے رب کے سامنے ان کی طاقت پیشاب کے خطرے کے برابر نہیں ہے ریت کے ذرے کے برابر نہیں ہے مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے رب جو چاہتا ہے کر کے رہتا ہے جو چاہے گا کر کے چاہتے رہے گا رب چاہے گا ان کو تباہ کر دے گا کوئی کہہ دے یہ ذرا وقت کے فرعونوں سے خاک ہو جاتے ہیں سورج کو بچھانے والے ذرا سورج ہے تم اسے نہیں بجھا سکو گے قرآن سورج ہے تم اسے نہیں بجھا سکو گے اسلام سورج ہے تم اسے نہیں بجھا سکو گے کیونکہ ذرا بجھا دیا کرتی ہے سورج بجھنے کے لیے نہیں آیا کرتا میرے نبی نے کہا جہاد جاری رہے گا الجہاد ماتن اللہ میرے اللہ نے مجھے بھیجا جہاد شروع ہو گیا آخر امتی امتی یقاتل حد دجال میری امت کے آخری جوان دجال کے گرے بات میں ہاتھ ڈالیں گے دجال امریکہ سے کروڑوں گنا زیادہ طاقتور ہوگا اس وقت دانش پر مضمون لکھیں گے وقت کا تقاضا یہ ہے دجال کے سامنے گردن جھکا دی جائے مفکر مضمون لکھیں گے وقت کا تقاضا یہ ہے دجال سے ہاتھ ملا لیا جائے وقت کے مفکر لکھیں گے وقت کا تقاضا یہ ہے دجال مگر مت ہے ہمیں اس سے صلح کر لینی چاہیے اس لیے کہ ہم نے اسی دریا میں رہنا ہے ہزاروں لاکھوں لوگ سجدہ کریں گے دجال کی طاقت کو مگر میری امت میں چند نوجوان اللہ کا نعرہ لگا کے محمد کا نعرہ لگا کے دجال کے گربان میں ہاتھ ڈال کے کہیں گے تو سونے کے گھر لگا تو چاندی کے انبار لگا تو آگ کے الاؤ چلا تو تو تو لڑکیاں چھوڑ باہر کی چھوڑ محمد کا سراپا آنکھوں میں ہے تیرے گردن کا خون پینا ہماری سعادت ہے ہم کس سے لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے میرے نبی نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا قتال قیامت تک جاری رہے گا پھر نبی نے قتال کا لفظ لیا لا تزال طائفت من امتی یقاتلون علی الحق ہمارے امام اہل سنت کے امام حضرت مولانا سرفراز صفدر صاحب طائف منصورہ میں لکھتے ہیں آخری زمانے میں اہل حق کی دو نشانیاں ہوں گی ان کے پاس دین کا علم ہوگا قتال کی تلوار ہوگی علم کے ذریعے جہالت مٹائیں گے تلوار کے ذریعے ابو جہل مٹائیں گے زمانے کے آج یہ دونوں نشانیاں اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہے نبی فرما گئے جہاد جاری رہے گا نبی نے فرمایا الخیل معقول نواسی قیاما گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک خیر رکھ دی گئی ہے علماء نے لکھا ہے نبی نے اشارہ دے دیا سراہد کر دی ہے جہاد قیامت تک جاری رہے گا نبی نے مہدی کے خروج کا مہدی کے تشریف لانے کا بتایا معلوم ہوا امام مہدی جہاد کریں گے کون سا جہاد یہ بڑا جہاد نہیں یہ خدمت خلق والا نہیں اس کے اپنے فضائل ہے نفس کی اصلاح کے اپنے فضائل ہے نفس کی اصلاح تو مجاہد پر بھی فرض ہے ہر کسی پر فرض ہے وہ تو ہر جگہ فرض ہے اسے کچھ اور کہا جائے گا اسے کہا جائے گا اسے تصوف کہا جائے گا اسے سلوک کہا جائے گا اسے احسان کہا جائے گا پتال کا نام ہے تلوار کا نام ہے خنجر کا نام ہے خون کا نام ہے زخم کا نام ہے غنیمت کا کا کا نام نام نام ہے ہے کفر کفر کو مارنے لونڈیوں کا نام ہے غلاموں کا نام ہے بخاری کھول کے دیکھو مسلم کھول کے دیکھو قرآن کی اور کھول کے دیکھو کہ ہاتھ کس چیز کا نام ہے مدینہ کی گلیوں میں بلال آواز لگاتے تھے لوگوں جہاد میں بچہ بھی ایک مانا سمجھ سمجھتا تھا کہ لڑائی ہے بڑا بھی یہی مانا سمجھتا تھا لڑائی ہے عورتیں بھی یہی مانا سمجھتی تھی لڑائی ہے بھی یہی سمجھتا تھا لڑائی ہے اس لیے چھپتا تھا بہانے بناتا تھا خدا کی قدم جس کا دماغ صحابہ جیسا ہوگا وہ جہاد کا یہی مانا سمجھے گا کوئی اور مانا نہیں سمجھے گا بس بس سمجھ آ رہی میری بات آپ حضرات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ چند دن پہلے تم محرم سے پانچ محرم مردان میں ساڑھے تین سو علماء اور ہزاروں طلبہ کی موجودگی میں ہم نے سورہ بکرا سے لے کے سورہ بنناس تک چار سو چوراسی آئے چھانٹ کے علماء کے سامنے رکھے ان میں سے بعض علماء ستائیس بار دور تفسیر پڑھا چکے تھے بعض علماء دادا کی عمر کے تھے میں نے ان سے کہا کہ جی، طالب علم کو کوئی غلطی ہو گئی ہو کوئی اسکار رہ گیا ہو تو فرما دیجیے فرمانے لگے کہ نہیں بات درست ہے واقعی جہاد کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور یہ ظلم مرزا قادیانی ملعون کی وجہ سے ہو رہا ہے میرے نبی جہاد کے معنی بتا گئے جہاد کے فضائل بتا گئے جہاد کی شرطیں بتا گئے خدا کی قسم اس پورے مجمع کو کھڑا کر کے پوچھوں جہاد کی شرطیں سنا دو کسی کو یاد نہیں ہوگا ہاں یہ کہنے والے بے شمار ہوں گے کہ جہاد کی شرطیں نہیں پائی جاتی اس لیے ہم نے جہاد کرنا چھوڑ دیا ہے کوئی کھڑے ہو کر کہے گا کہ جہاد کے لیے تو ایک امیر شرط ہے جی اس وجہ سے جہاد فرض نہیں ہے رب کعبہ کی قسم اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں کوئی جہاد کی فرضیت کے لیے یہ شرط مجھے ثابت کرنا دکھا دے میں ممبر و محراب کا دامن چھوڑ دوں گا میں مسلمانوں کو تیرا ٹھکانا چھوڑ دوں گا رابطیوں کی شرطیں ہمارے اوپر مسلط کر کے جہاد کی گردن کاٹی جاتی ہے جہاد کا انکار کیا جاتا ہے جہاد کی شرطیں یاد نہیں ہوتی صرف مرزا قادیانی کی بات کے اوپر لبے کہہ کے کہہ دیا جاتا ہے شرطیں نہیں پائی جاتی مجاہد آپس میں لڑ رہے ہیں جی تنظیمیں ٹوٹ گئی ہے ایک امیر نہیں ہے اس وجہ سے جہاد فرض نہیں ہے مانا الگ الگ ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کسی کو آنا ہے تو آئے وہ ہاتھ میں دوبارہ دورہ تفسیر ہو رہا ہے انشاءاللہ شاء چار اکتوبر سے لے کے نو اکتوبر تک چار سو چوراسی آئے تھے کھول کے تمہارے سامنے رکھ کے پوچھوں گا کہ کیوں تم نے میرے نبی کی بات پر مرزا علی کی بات کو ترجیح دی ہوئی ہے کیوں کیوں تم نے سونے نبی کے اوپر اس چاڑے میں کی بات کو اونچا کیا ہوا ہے اور نہیں جہاد کر سکتے ہو نہ کرو کہو ہم ہے نہیں لڑ سکتے ہو نہ لڑو میرے نبی کے دین کو تو مت بدلو میرے نبی کی ستائیس جنگوں کو نہ بدلو میرے نبی کے مسجد نبی چھوڑنے کو تو نہ بدلو میرے نبی کے صاحب بن مالک ہلال بن امیہ مرارا بن نبی کے گردن کو تو نہ بدلو میرے نبی کے جنت دلال جنت تلواروں کے کے نیچے ہے میرے نبی کے اس فرمان کو تو نہ بھولو میرے نبی کے ہنین کے موقع پہ چار ہزار تیر اندازوں کے درمیان تیروں کی پوچھاڑ میں مسکرا کے انن نبی مصطفیٰ تیروں کے درمیان شیر پر میں تیرے عشق کو ساتھ دوں گا میں تیرے قدموں کو مانوں گا میں تیرے پاؤں کی مٹی کو آنکھوں کا سرما بناؤں گا میرے نبی کے شیر تو نہ بھولو میرے نبی کے زخم تو نہ بھولو سات بن ربی کا شل ہاتھ تو نہ بھولو زیاد بن سکن کی جڑپتی لاش تو مت بھولو جلیبی کے کٹے ہوئے ارمانوں کو تو نہ بھولو اور اگر محبت کی سبا شدہ بچپن کو تو نہ بھولو کیا یہ چھوٹا دیا تھا جس کی خاطر جدید کے اکبر میں کافلا روانہ کیا اور خالد بن ولید صبح گن رہے تھے خالد کے خیمے کے گرد ستر حافظ قرآن صحابہ کی لاشیں پڑی گئی مجھے بتاؤ یہ چھوٹا جہاد مجھے بتاؤ یہ چھوٹا جہاد ہے میرا نبی زخمی ہے چھوٹا جہاد ہے قرآن کی چار سو چوراسی آئے تھے جس کو فرق کے پیشاب تک کی فضیلت حدیثوں میں بیان کر کے مجاہد کو لگنے والی مٹی کی فضیلت بیان کر کے میرے نبی نے کہا تم رومیوں سے لڑو گے ڈبل اجر پاؤ گے تم ترکوں سے لڑو گے ان کے چہرے ایسے تھے تم خوض اور سے لڑو گے تم دجال سے لڑو گے میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے جہاد قتال ختم ہے یہ جہنمی لوگ ہیں اللہ کے نبی نے مجاہد کے ذکر کی فضیلت کو بیان کیا مجاہد کے روزے کی فضیلت کو بیان کیا مجاہد کے چلنے کو بیان کیا مجاہد کے پاؤں کی مٹی کو بیان کیا مجاہد کے غبار کو بیان کیا مجاہد کے گھوڑے کے ہنانے کو بیان کیا مجاہد کے گھوڑے کے اچھلنے کودنے کو بیان کیا مجاہد کے گھوڑے کی لید اور پیشاب کی فضیلت کو بیان کیا اللہ کے نبی نے شہید کے خون کو بیان کیا شہید کے زخموں کو بیان کیا اللہ کے نبی نے مجاہد کے ذکر کو بیان کیا مجاہد کی تصویر کو بیان کیا مجاہد کو لڑنے کا طریقہ سکھایا مجاہد کو پلٹ کے حملہ کرنے کا طریقہ دکھایا مجاہد کو گھوڑے کی قسمیں بتائی کس گھوڑے پہ بیٹھ کے کیسے لڑو گے مجاہد کو تیروں کی قسمیں بتائی کون سا تیر اچھا ہے کون سا تیر کیسے لگتا ہے پھر تیر بنانے کی فضیلت بتائی پھر تیر پکڑوانے کی فضیلت بتائی پھر تیر مارنے کی فضیلت بتائی پھر میرے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو تلوار سکھائی تلوار چلانے کا طریقہ سکھایا تلوار کی قسمیں بتوائی تلوار کی فضیلت بتائی تلوار کے نیچے جنت کا ہونا بتایا تلوار کی چمک کی فضیلت بتائی میرے نبی نے زیرہ بتائی میرے نبی نے کمان بتائی میرے نبی نے تیر بتایا بتایا میرے نبی نے سر کی جنگی ٹوپی بتائی میرے نبی نے مجاہد مجاہد مجاہد مجاہد مجاہد کے کے کے کے کے کے چلنے کو کو کو بتایا بتایا بتایا حملہ کرنے تھکنے پیاس پیاسا ہونے کو بتایا مجاہد کی فتح کو بتایا مجاہد کی شکست کو بتایا مجاہد کی قبر کو بتایا مجاہد کی حشر کو بتایا مجاہد کی جنت کو بتایا مجاہد کی حوروں کو بتایا مجاہد کے خلمان کو بتایا مجاہد کی رب کو زیارت کیسے ہوگی یہ بتایا مجاہد رب سے کیسے کہے گا اللہ مجھے واپس بھیج شہادت کا مزہ دوبارہ چکھا اس کا منظر کیسے ہوگا رب کا جواب کیسا ہوگا مجاہد کے گھر والوں کا مسئلہ کیسے ہوگا مجاہد کی بیوی کا مسئلہ کیسے ہوگا مجاہد سامان کا مسئلہ کیسے ہوگا نبی سب کچھ سکھا کے بتا گئے اور کہہ گئے جہاد جاری رہے گا قیامت تک جاری رہے گا پھر ایک چالا چال آیا اس نے کہا جہاد ختم ہو جائے گا گجرا والا والا بتاؤ نبی کی طرف کھڑے ہو گئے یا کرانے کی طرف کھڑے ہو گئے مدینہ کی طرف کھڑے ہو گئے یا قادیان کی طرف کھڑے ہو گئے آقا مدری کے پاؤں میں آؤ گے یا مرزا مرحوم شوگر کے مریض کے گندے پاؤں میں آؤ گے فیصلہ کرو محمد عربی کے ہو یا غلام قادیانی کے ہو نعرے چھوڑ دو مجھے بتاؤ کس کے ہو چھوڑ دو نعرے مجھے بتاؤ کس کے ہو محمد عربی کے ہو یا مرزا قادیانی کے ہو زور سے کہو پھر کسی پھر نبی کے قتال کو چھوٹا قتال نہیں کہو گے نبی کے جہاد کی مذمتیں نہیں کرو گے گھر بیٹھ کے اپنے عمل کو جہاد قرار دے گے مطمئن مت ہو جانا نبی کے صحابہ مسجد نبی میں پڑھتے پڑھاتے بھی تھے بھی کرتے تھے صفا کا چبوترا بھی تھا سب کچھ موجود تھا پھر بھی نکلے ہیں بدر میں نکلے عہد میں نکلے سنیل میں نکلے سبوک میں نکلے فتح مکہ میں نکلے تم کیسے گھر بیٹھ کے اپنے عمل کو جہاد کہہ دیتے ہو ہم جہاد نہیں کر رہے یا ہم جہاد کی تیاری کر رہے ہیں یا ہم جہاد کی دعوت دے رہے ہیں مرزا قادیانی کے مشن کو مضبوط مت بناؤ اگر گھر بیٹھ کے جہاد ہو سکتا آقا تو اللہ نکال دے آقا کو نکالتے اللہ حضور تو کہتے مجھے تو اپنے چند فقیروں کی وجہ سے پیچھے رہنا پڑتا ہے ان کے پاس جانے کے پیسے نہیں ہوتے روتے ہیں مجھے بڑے یاد آتے ہیں میں کبھی کبھی ان کی چوئی چوئی کے لیے پیچھے رک جاتا ہوں ورنہ میں تو ہر جنگ میں خود جایا تھا میرے نبی تو کہتے ہیں مجاہد واپس آ رہے ہو نا میں ان کے استقبال کے لیے چل کے جاؤں یہ مجھے دنیا معاف سے زیادہ بہتر ہے نبی کہتے ہیں اللہ یہ سارے تو ایک ایک بار شہادت مانگتے ہیں میں تو مستفیٰ ہوں میں تو بار بار مانگتا ہوں یا اللہ شہید کر زندہ کر شہید کر زندہ کر ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو گھر بیٹھے ہیں یہ جہاد ہے یہ سارے فسادی پھر رہے ہیں مت کرو مرزا کے جی، مشن کو مضبوط گجرا والا والو فیصلہ کرو مدینہ کے ہو یا قادیان کے ہو سچ بتاؤ جو قادیان کا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے جو مدینہ کا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے آپ صرف لمب آہستہ پرچا کیا کیا آپ کا جذبہ سچا ہے ایسا لگتا ہے داغ کی غزل میں حالی کا شعر آ گیا ہو بات سمجھ رہے ہیں آپ میری میں صرف یہ پہلی بات آپ لوگ تھک رہے ہیں کافی زیادہ یہ دیکھو کھڑا ہوا ہے آدمی بیچ میں آپ نے کہا تھا کوئی کھڑا نہیں اس چیز کو مشن بنا کے رہیں گے انشاءاللہ جہاد کے معنی یاد کر لو جہاد کی شرطیں یاد کر لو جہاد کا مفہوم یاد کر لو جہاد کی آیتیں اپنے قرآن پاک میں نشان لگا لو علماء دورے تفسیر پڑھاتے ہیں دیکھتے جاؤ جہاد کی آیتیں کون سی ہیں دل پھٹنے لگے گا گھر برا لگنے لگے گا اپنی زندگی بزدلی لگنے لگے گی جنت کی عوروں کا عشق ایسا آئے گا کہ دنیا کی یہ چلنے پھرنے والی تھیلیاں دل و دماغ سے نکل جائیں گی اور اللہ پاک کا خوف ایسا سوار ہوگا کہ پھر اللہ کے سوا کسی کو جان دینے کا سودا نہیں ہوگا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا میری خواہش ہے ہزاروں مسلمان کی آیات جہاد کو دیکھیں تاکہ مرزا قادیانی ملعون کے مرنے کی صدی پوری ہونے سے پہلے مرزا مر جائے مرزا ختم ہو جائے مرزائیت تباہ ہو جائے اور ہم اسے کہیں کہ دیکھ تو نے کہا تھا لوگ جہاد کا انکار کریں گے منکر تو کوئی نہیں بچا نہ کرنے والے بہت سارے ہیں کچھ دل ہے کمزور ہیں راتوں کو رو کے استفار کرتے ہیں صحابہ میں سے کچھ لوگ نہیں جا سکے تھے اتنا اتنا روئے روئے تھے تھے اللہ نے ان کے آنسو کو قرآن کی آیت بنا دیا آج ان کے آنسو کا لفظ پڑھو تو تمہیں پچاس نیکیاں ملتی ہیں منت اللہ ينفقون لوٹ رہے ہیں اللہ خرچہ نہیں تھا اس لیے نہیں جا سکے اللہ اللہ جہاد سے محروم ہو گئے تلوار سے محروم ہو گئے فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گئے تیرے میدان سے محروم ہو گئے اللہ جنت کے کے فرشتوں فرشتوں صحبت سے محروم ہو گئے کفر سے سے محروم ہو گئے تیری شہادت سے محروم ہو گئے اللہ معاف کر دے اللہ ہے معاف کر دے اللہ دنیا میں پھنس گئے معاف کر دے اللہ ہم کمزور ہو گئے ہم تو ان گندے گندے چھوٹے چھوٹے کافروں سے ڈرتے ہیں خدا نہ خاصہ کا آ گیا وہ ہمارا کیا کرے گا ہم تو فوراً ایمان دے دے اللہ دے دے اللہ شجاعت دے دے اللہ کم از کم اتنی غیرت دے دے جتنی تو نے فرعون کی خادمہ کو دی تھی فرون کی خاطمہ نبی جا رہے ہیں معراج کی رات میں رستے میں جبرائیل سے کہا جبرائیل خوشبو آ رہی ہے بہت زبردست یہ جنت کی خوشبو ہے آقا جنت تو بہت دور ہے یہ تو ایک عورت کی قبر کی خوشبو ہے جو زمین سے آسمان تک ہر وقت مہکتی رہتی ہے سات آسمانوں کو مہکاتی رہتی ہے اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل کون سی ایسی عورت تھی کہا فرعون کی خاتمہ اندر اندر سے مسلمان ہو گئی تھی ایمان چھپایا ہوا تھا ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگا کرتے ہوئے کنگا گر گیا ہوا اس کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ فرون کی بیٹی غصے میں آ گئی کہا میرے باپ کے سوا کسی اور کو خدا کہتی ہے اس نے کہا ہاں اس کو خدا کہتی ہوں جو آسمان کا رب ہے جو زمین کا رب ہے جو تیرے باپ کا رب ہے فرعون آ گیا کہا اپنی بات واپس لے ورنہ ظلم و تشدد کا وہ وہ منظر دکھاؤں گا یاد رکھے گی اس نے کہا فرعون کر لے جو کرنا ہے رب کا نام اس لیے نہیں ہوتا کہ چھوڑ دیا جائے ایمان اس لیے نہیں ہوتا کہ بیچ دیا جائے غیرت اس لیے نہیں ہوتی کہ نیلام کر دی جائے توحید اس لیے نہیں ہوتی کہ مسلحتوں کے شکار ہو جائے او اور اسلام اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ تھوڑے سے خوف کی وجہ سے چک مگانے لگے تھر تھرانے لگے سلیے بدلنے لگے شکلیں بدلنے لگے کھال بدلنے لگے چال بدلنے لگے انداز بدلنے لگے مسلح کے برکے اوڑھنے لگے نہیں پھر اور کچھ نہیں ہو سکتا ہاں اس کا پاؤں کاٹو ایک پاؤں کٹ گیا میرے اور تمہارے ہاتھ میں کانٹا بھی چبو دیتے تو شاید پھر کے پاؤں میں گر جاتے لیکن اس کا پاؤں کٹ گیا دوسرا پاؤں کٹ گیا دونوں ہاتھ کٹ گئے کہا پوچھا رب کون ہے کہا جس کے لیے یہ ہاتھ کٹے ہیں اسی کو رب مان مانتی ہو کاٹنے والے کو نہیں مانتی اس کے لیے کٹوا رہی ہو اسی کو مانتی ہو وفا سیکھو تھوڑی تھوڑی باتوں پہ جا کے کے کے غیروں سامنے گردرے والوں وفا سیکھو کٹ بھی رب کا نام لینا نہیں چھوڑا دو بچیاں دونوں کو لایا گیا بڑی بچی چھ سات سال کی اسے دبا کر دیا بچیوں والوں بتاؤ بیٹی دبا ہو تو آدمی کیا کچھ کرتا ہے آج چھوٹے چھوٹے دینی کام بچانے کے لیے جہاد کے نام سے چھٹی اسلام کے نام سے چھٹی دین کے نام سے چھٹی غیرت بدل گئی داڑیاں چھوٹی ہو گئی انگلیاں پھسل گئی انداز ختم ہو گیا مسلحت مسلحت مسلحت دیکھو بچی جمع کرا کے بھی کوئی مسلحت نہیں ہے دوسری بیٹی سینے پہ ڈال دی شیر خار ہے شیر خار کے ساتھ ماں کا کلیجا ہوتا ہے کہاں اسے بھی جمع کر دوں گا ساتھ واپس لے لے مجھے رب مان لے تھوڑا سا تردد آیا اللہ نے اس بچی کو زبان دی کہا اماں اماں وہ بڑی بہن تو جنت میں کافی دیر سے انتظار کر رہی ہے تو دیر کر رہی ہے اس نے کہا فرون نہیں مانتی بچی دبا ہو گئی ماں دبا ہو گئی جبرائیل نے کہا آقا اس کی خبر کی کی خوشبو ہے کہ صدیوں سے آ رہی ہے نعرہ تکبیر سپر پاور صرف اللہ سپر پاور صرف اللہ سپر پاور صرف اللہ نعرہ تکبیر میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو موت جو رب کے لیے ہو وہ تو خوشبو والی شادی لوگ ڈراتے ہیں کہتے ہیں مار دیں گے ہم نے کہا یہ تو ایسے ہی ڈراوا ہوا ہے جیسے مجنو سے کوئی کہے اور مجنو بعد آ جا ورنہ تیری ٹانگ لیلا کے ساتھ باندھ دیں گے مجنو کہے گا اور کیا چاہیے سیاح باندھ دو لیلا کے ساتھ کیا باندھیں گے بھی نہیں الگ کمرے میں بھی چھوڑ دیں گے تجھے مجنو مانے گا کہ نہیں مانے گا ہمیں کہتے ہیں مار دیں گے موت تو لیلا ہے محبوبہ ہے پیاری ہے رب سے ملانے والی ہے میٹھی ہے لذت والی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جانے والی ہے صحابہ کے پاؤں تک پہنچانے والی ہے اعلیٰ کا دیدار کرانے والی ہے پیٹ کا درد سر کا درد بیماریاں ختم کرنے والی ہے دنیا کے جھم گھٹوں سے بے وفائیوں سے جفاؤں سے جان چھڑانے والی ہے رب کے ساتھ عشق کی بڑھانے والی ہے جنت کا مزہ چکھانے والی ہے سنگیروں عطا کرنے والی ہے اور پھر پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں موت اگر شہادت کی موت ہو وہ لیلا سے زیادہ میٹھی ہے وہ حور و مقصورات حوروں سے بھی زیادہ لذت والی ہے وہ دل سبیل سے زیادہ مزے دار ہے وہ شراب و سے زیادہ مستی اور کیس پیدا کرنے والی ہے وہ جنت کی نہروں میں نہانے سے زیادہ لذت رکھنے والی ہے وہ وہ جنت کے پھلوں کو کھانے سے زیادہ میٹھی اور جنت کے دودھ اور شہر سے زیادہ مزیدار کو ہی ہراقت ہم گاروں کو بھی بخشش کا کوئی رستہ نہیں موت سے ڈراتے ہو کسی اور چیز سے ڈراؤ جس جس امت کے نبی نے رب سے موت مانگی ہے وہ امت موت سے ڈرنے والی نہیں یہ جو ڈرتے ہیں نا یہ بیچارے بے ٹکٹ کے لفافے بن گئے ہیں یہ بے رنگ لفافے ہیں ان کے اوپر ابھی اس کے نبی کی مہر نہیں لگی چلا یہ مرزا قادیانی ملعون کے ڈسے ہوئے ہیں مرزا کی کتابیں گنو چند کتابیں ہیں یہ پچاس الماریاں کہاں گئیں بدبخت نے اندر اندر انجیکشن لگائے اندر اندر اندر اندر انجیکشن لگائے ہیں ہر مسلمان کسی نہ کسی درجے میں جہاد کا منکر رہے ورنہ سلف صالحین کو دیکھ لو امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے لے کے بعد تک کے سارے محدثین کو دیکھ لو امام بخاری کی تلوار اتنی بڑی تھی کوئی اور اٹھا نہیں سکتا تھا امام بخاری کا شاگرد کہتا ہے ساری زندگی تیر اندازی میں صرف ایک یا دو بار تیر خطا ہوا باقی تیر چلاتے رہتے تھے اور بعض دفعہ پوری رات جاگتے تھے پوچھا کیوں جاگتے ہیں کہا اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہوں تاکہ پوری رات اپنے آپ کو آرام میں رکھا تاکہ صبح دشمن کا اچھی طرح مقابلہ کروں عبداللہ بن مبارک ایک سال حج کرتے تھے ایک سال جہاد کے جا کے میدانوں میں گزارتے تھے جتنے بڑے بڑے گزرے ہیں سب کی تلواریں تھیں نیزے تھے پھالے تھے سب میدان جنگ کے شاہ سوار تھے جتنے بڑے بڑے فقہ کرام تھے سارے مجاہدین تھے مجاہدین کے معاملین تھے جہاد کرنے والے تھے بڑی بڑی انہوں نے سیر پر کتابیں لکھی ہیں کبیر لکھی ہے سیر صغیر لکھی ہے صرف ترقی کی مخصوص خود جا کے پڑھ لو علامہ سرخی لکھتے ہیں جہاد زمانہ قتال فی سبیل اللہ اسلام کے محکم فرائض میں سے نماز روزے کی طرح فرض ہے اس کا منکر کافر ہے اسے بلا عذر چھوڑنے والا فاسق ہے اس کے بارے میں بحث کرنے والا گمراہ ہے امام مالک کے وہ فتوے پڑھو جو انہوں نے جہاد کے بارے میں دیے امام ابو حنیفہ کے وہ فتوے پڑھو جو انہوں نے جہاد کے بارے میں دیے امت کے جتنے قابل فخر نوجوان ہے وہ سارے مجاہد تھے آج تک کسی نے میر جعفر اور میر صادق جو وقت کی طاقتوں کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا گئے تھے کوئی نہیں کہتا میں ان کے خاندان میں سے ہوں بن ساری دنیا کو یاد ہے نور الدین تنگی ساری دنیا کو یاد ہے صلاح الدین ایوبی ساری دنیا کو یاد ہے خبر اخبار کے اندر ایک دانش پر لکھتا ہے صلاح الدین کا نام لینا چھوڑ دو زمانہ بدل گیا نور الدین کا نام لینا چھوڑ دو زمانہ بدل گیا نہیں زمانہ نہیں بدلا رب وہی ہے اسلام وہی ہے قرآن وہی ہے حالات پہلے بھی خراب ہوتے تھے مگر وقت کا محافظ اٹھتا تھا قرآن اٹھاتا تھا حالات بدل دیتا تھا ہم ان اپنا خون دے گے اپنا جسم دے گے دریاؤں میں پہاڑوں میں چکے لڑکے حالات کے سامنے ڈر نہیں جھکائیں گے حالات کو بدلنے پر مجبور کریں گے کون کس زمانے میں بس کرو نارے کس زمانے میں حالات اچھے حضرت نو کے زمانے میں تو سب لوگ ان کے ساتھ تھے نا جی حضرت نو کونسلر کا الیکشن لڑتے تب بھی ہار جاتے لیکن اللہ کہتا ہے نو سچے تھے یا غلط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو بعض روایت میں آتے اکیلے تھے قرآن کہتا ہے ابراہیم سچے تھے یا کریت غلط ہم کہتے ہیں کہ جی حالات کا دھارا دیکھو وقت کا رخ دیکھو ہوا کیا ہے نہ آسمان کے دروازے بند ہوئے ہیں نہ جنت میں رخ پھیرا ہے نہ قرآن کو بدلا جا سکا ہے نہ بدلا جا سکے گا ساتھی پریشان ہوتے ہیں فلاں مر گیا تو کیا ہوگا میں نے کہا ملا عمر شہید ہو جائے شیخ اسامہ شہید ہو جائیں میرے جیسے تو کسی کھاتے میں نہیں آتے بڑے بڑے کمانڈر شہید ہو جائیں کچھ نہیں ہوگا جہاد چلتا رہے گا افغانستان ملیا میٹ کر دیا جائے جہاد چلتا رہے گا ایران میں جو کچھ چاہو کر لو جہاد چلتا رہے گا جہاد میں کسی فرد کا محتاج ہے جہاد میں کسی کمانڈر کا محتاج ہے جہاد میں کسی اور چیز کا محتاج ہے یاد رکھنا مسلمانوں اس سبق کو یاد رکھنا اسلام کا محافظ جہاد ہے جہاد کا محافظ قرآن ہے قرآن کا محافظ اللہ ہے جس کو جو ہو وہ اللہ سے لڑ کے دیکھ لے نہ تم رب سے لڑ سکو گے نہ قرآن پہ ہاتھ ڈال سکو گے نہ قرآن پہ ہاتھ ڈال سکو گے نہ جہاد کو ختم کر سکو گے نہ تم جہاد کا کچھ بگاڑ سکو گے نہ اسلام کا بیڑا کر اسلام کے گرد جہاد پہرا دے رہا ہے فلال کھڑا ہے آفاق کھڑا ہے فلسطین کے فدائی کھڑے ہیں سیجن فدائی کھڑے ہیں غازی بابا کھڑا ہے مدثر کھڑا ہے شاہدیب کھڑا ہے جوان کھڑے ہیں یہ اسلام کے محافظ ہے ان سب کے محافظ کون ہے میرے رب کا قرآن ہے سورہ بقرہ ہے سورہ انفال ہے سورہ محمد کسان ہے وہ ایسے پڑھتے جاؤ جھومتے جاؤ یہ قرآن مجاہد تیار کرتا رہے گا مجاہد کو اموال فراہم کرتا رہے گا مجاہد کو پیسہ دیتا رہے گا اب دنیا کہے گی چلو قرآن پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں رب نے کہا رک جاؤ قرآن کا محافظ میں خود موجود ہوں میں دنیا سے کہا کرتا ہوں لڑائی تو میرے رب کی اور ان کی ہے ہم تو تماشا دیکھنے والے ہیں مزہ یہ کہ ہم نے ٹکٹ لے لیا ہے اس لیے ہمیں تماشا نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے اپنے رب کی قوت نظر آ رہی ہے اسلام کی عظمت چمکتے سورج کی طرح نظر آ رہی ہے سین ماں کے گرد کھڑے ہونے والوں لڑکیوں کے عشق میں آئی لو کر کے دل میں تیر ڈالنے والوں کیوں نبی کے سینے چھلنی کرتے ہو آؤ جہاد کی ٹکٹ لے کے آؤ تمہیں نظر آئے گا کہ ہمارے رب کی اور ان کی لڑائی ہو رہی ہے تم مزے سے دیکھو مزے سے دیکھو اور پھر تم رب کے لشکر میں کھڑے ہو کر شہادت تصور میں آتا ہے کشمیر میں چند ہزار مجاہد سات لاکھ انڈین آرمی کہنا آتا ہے یہ مجمع کتنا ہوگا کتنا بڑا نظر آ رہا ہے سات لاکھ انڈین آرمی کیا اللہ کی مدد کے بغیر یہ جنگ چل سکتی غازی بابا سری نگر گئے کپواڑہ گئے ہندواڑا گئے بیچ پہاڑا گئے وائرلیس کرتے تھے باتیں کرتے تھے گھومتے تھے پھرتے تھے چلتے تھے حملے کرتے تھے ان کی ایک آڈیو کیسٹ ہے چھوٹی ویڈیو ہم نہیں بنایا کرتے آڈیو کیسٹ ہے ہے ہے ان کی چھوٹی گولوں کے بیچ میں ہنس رہا رہا مسکرا کیا رب نے اسے کچھ دکھایا نہیں ہوگا یا تو کوئی مینڈک بھی چھوڑ دے تو آدھا مجھے چھوڑ دے ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا دیکھو پاؤں میں مینڈک ہوگا شاید دیکھو میرے بھائی وقت کا تقاضا زمانے کی آواز یہی ہے کہ میر جعفر اور میر صادق کے کنبوں قبیلوں میں اپنا نام مت لکھواؤ دنیا کی طاقت کے روب اپنے دل و دماغ پہ نہ آنے دو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے متوالے بن جاؤ حکمران بھی عوام بھی پولیس والے بھی ایجنسیوں والے بھی آئے گی اور میں نے نبی کے کے روزے پاس لکھا ہوا دیکھا ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے شفاعتی من امتی کہ میری شفاعت تو میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے جنہوں نے گناہ کر لیے اب بریک پر پاؤں رکھو جنہوں نے گندی زندگی گزار لی رک جاؤ محمد عربی کے قدموں میں آ جاؤ خدا کے آنسو جو آنکھ سے نکلتے ہیں رب ہر چیز سے زیادہ میٹھے ہیں حضرت آدم کے آنسو ایک چیل نے پی لیے کہنے لگی میں نے تو ایسا میٹھا پانی نہیں پیا ہاں جس سے غلطی ہو جائے اور وہ رب سے معافی مانگتے ہوئے آنسو بہائے اللہ کو وہ آنسو پسند ہے دیکھو جنت سمر چکی ہے شیطان کے ایجنٹ مقابلے پہ کھڑے ہیں بچے بلک رہے ہیں آسام کے علاقے میں ایک بچے کو کڑھائی میں تل کے اس کی ماں کی گود میں رکھ دیا گیا کہ تجھے کھانا پڑے گا پوچھ رہا ہے کیا میں زندہ نہیں ہوں کیا میری آئی سے تم نے نہیں سنی ہے ہم گلی کوچوں کے کیڑے بن گئے ہم اپنی تجارت کا ایندھن بن گئے ایک مکان کے بعد دوسرا مکان ظالموں کیا چلو گے سر کے اوپر لاد دیا جائے گا یہ گھارا یہ مٹی اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جاتے ہو مگر اولاد تمہیں دفن کر کے آ جائے گی ایک منٹ قبر پر نہیں جائے گی اپنا ڈاکٹروں کے ہاں پیشاب ٹیسٹ کر کے بھی تمہیں کوئی مثال ثواب نہیں پہنچائے گا بچوں کے پاس قرآن نہیں ہے وہ تمہیں کیا پہنچائیں گے زندگی ختم ہو رہی ہے آؤ توبہ کا دروازہ کھلا ہے جو توبہ کر لے جو جہاد کے منکر ہے توبہ کر لے جو حیائی میں پڑے ہیں توبہ کر لے جو حرام کھا رہے ہیں توبہ کر لے جو جہاد کی مخالفت کر رہے ہیں توبہ کر لے جو نبی اور صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں توبہ کر لے رات کا آخری وقت ہے رب آسمان کے پہلے پہلے آسمان سے پوچھ رہا ہے ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے کوئی مجھ سے خیرے مانگنے والا ہے کوئی مجھ سے روزی چاہنے والا مسلمانوں کیا توبہ کرو گے کہ نہیں کرو گے ایک وعدہ کرو جب تک دعا نہیں ہوگی کوئی نہیں اٹھ کے جائے گا دعا میں تو گناہ جھڑیں گے آنسو گریں گے مجمع میں سے فرشتے لکھیں گے جو دعا کے بغیر جلسے سے اٹھ جاتے ہیں وہ دیکھنے آتے ہیں مزدوری کر لی اور آخر میں کہتے ہیں اجرت لے لو کہتے ہیں نہیں چاہیے جا رہے ہیں نہیں چاہیے کون کون اٹھ جائے گا دعا کے دوران ہاتھ کھڑا کر کون کون اٹھے گا دعا کے دوران آپ اٹھ جائیں گے ان کو کسی نے نیند سے جگایا اور انہیں ہاتھ کھڑے کر دیے کہ کسی اچھی چیز پر ہی اٹھوائے ہوں گے ہاتھ مولوی نے محتاط رہا کرو ہاتھ اٹھانے سے پہلے بات سن لیا کرو بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ حضرات توبہ کر لیں آئے سارے توبہ کر لیں سارے مرزا قادیانی کے یار بن کے جیو گے محمد عربی کے یار بن کے جیو گے پھر کون کون داڑھی رکھے گا یہ داڑھی والے تو ہیں نا داڑیاں جن کی نہیں ہیں یار نارے نارے چھوڑ چھوڑ توبہ کا وقت ہے دیکھو آدمی جو برائی بھی کرتا ہے وہ فوراً ختم اور داڑھی کا گناہ چوبیس گھنٹے ساتھ لگا رہتا اور اگر حضور نے کہا میں پہچانتا نہیں ہوں اس کو لے جاؤ کہاں جائیں گے بش تو کہیں گے جی ذرا شفاعت کر دینا ٹونی بلیئر کے حضور کی میری شکل تیرے سے ملتی تھی دیکھ ٹونی اور ٹونی ٹونی کہے گا میں بری ہوں تو اس سے میں نے تو نہیں کہا تھا میرے جیسا بند میں تو خود عذاب میں ہوں محمد یار بھی تمہیں سینے سے لگائیں گے تو نبی کا چہرہ میٹھا پیارا سونا ہے کہ نہیں ہے کون کون رکھے گا داڑھی شیر کون کون بنے گا کھڑے ہو جائیں یہ لوگ ان طائبین کی زیارت کرو ان کی زیارت سے بھی اجر ملے گا جن جن کی داڑیاں نہیں ہیں یا جن کے چھوٹے چھوٹے اسٹیکر لگے ہوئے ہیں صرف داڑھی نہیں ہے اسٹیکر لگا لیتے ہیں چھوٹا سا ادھر کہتے اچھا داڑھی رکھ لیے ہو بابا یہ کیسی داڑھی ہے جو پکڑی بھی نہ جا سکے محبت سے سبحان اللہ بیٹھ جائیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ ایک پکا وعدہ ہم تو ہمارا تو کوئی پتہ نہیں ہے اندر چلے گئے تو آپ کہیں گے قدم پڑا ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ قدم پڑھاتے ہیں تیل والا تالا لگا دیتے ہیں ہم واپس آ جاتے ہیں تیرہ چودہ مہینے کوئی پوچھتا نہیں بیٹھ جاؤ نا بھائی بیٹھ جاؤ کھڑے نا فوراً بیٹھ جائے فوراً بیٹھ جائے فوراً میں نے آج آپ کو ایک بات سمجھائی میں نے یہ سمجھایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد لائے جہاد لغوی مانا اور آتے ہیں بہت سارے وہ سلاد کے بھی آتے ہیں وہ سیام کے بھی آتے ہیں وہ اور چیزوں کے بھی آتے ہیں ساری رات میں درود پڑھتا رہا وصل علیہ ایک بھی سلاد میں عشا معاف نہیں ہوگی میں کہوں جی میں سلاد پڑھ رہا ہوں سلاد پڑھ رہا ہوں نہیں یہ سلاد ہو رہا ہے وہ سلاد ہو رہا ہے میں نے یہ بات علماء کے لیے عرض کی آپ حضرات کے اوپر سے اگر گزر گئی ہو تو معذ رکھ میں نے یہ عرض کی کہ حضور پاک اپنی خون دیکھے ہزاروں حدیثیں دیکھیں چار سو چوراسی آیتیں دے کے ہمیں جہاد دے گے اور فرمایا قیامت تک رہے گا اور یہ لڑنے مرنے والے حق پر ہوں گے ان کا ساتھ دینا تم یہی پر مانگے نا مرزا آیا اس نے کہا نہیں یہ چھوٹا جہاد ہے یہ ختم ہے تو باقی جہاد کرو جی خدمت کا فلاں فلاں تو آپ لوگوں نے مرزا کی طرف دینی ہے یا حضور کی طرف دیں گے جو آنے حضور کی طرف وہ خدام الاسلام میں شامل ہو جائیں پہلی دفعہ دعوت دے رہا ہوں میں کسی جلسے میں تنظیم کا نہ نام لیتا ہوں نہ دعوت دیتا ہوں گجرا والا والے پہلوان زیادہ اچھے لگتے ہیں ہمیں بہت زبردست قدم کے یہاں کے مجاہد ہیں ماشاء اللہ بہت اعلیٰ مجاہد پتہ نہیں یہاں کی مائیں دودھ پلاتی ہیں یا تحجدیں پڑتی ہیں یا کیا یہاں کا مجاہد جس میدان میں اترا ہے اس نے کشتوں کے پشتے لگا ہیں ماشاء اس لیے تمہیں دعوت دے اس لیے دعوت دے آ جاؤ مشن بنا کے اللہ کے نبی کا جہاد ساری امت میں عام کر کے دنیا کے کفر کو کہیں کہ رک جا تیرے عزائم پورے ہونے والے نہیں تو آپ سارے تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ اب آپ بیٹھیں گے ہمارے حضرت اقدس مفتی جمیل خان صاحب دعا کروائیں گے سارے جھولیاں بھر بھر کے دعا کریں دعا کے بعد انشاءاللہ ہماری مجلس اختتام کو پہنچے گی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کوئی نہ اٹھے بالکل